اب میں مختصر خطاب کے لیے دعوت دوں گا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ رہنما حضرت مولانا ضیاء الدین آزاد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں السلام علیکم الحمد الحمد لله لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الجهاد مازن يوم القيامة کالن كما قال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ہم کفر کے وارث لوگوں کو ہم کفر کے وارث لوگوں کو ایمان پہ لانا جانتے ہیں اور نار جہنم کے شعلے گلزار بنانا جانتے ہیں نمروز سے نسبت ہے تم کو اولاد براہیمی ہم ہیں تم آگ لگانا جانتے ہو ہم آگ بجھانا جانتے ہیں ہم زندہ ہیں زندہ رہنے والوں کو تم موت کی دھمکی دیتے ہو ہم زندہ ہیں زندہ رہنے والوں کو تم موت کی دھمکی دیتے ہو ہم موت کو زندہ رہنے کا انداز سکھانا جانتے ہیں آسائے کلیمی رکھتے ہیں ہے نیل کی موجوں پر قبضہ آسائے کلیمی رکھتے ہیں ہے نیل کی موجوں پر قبضہ ہم وقت کے فرعانوں کے لیے قانون بنانا جانتے ہیں برادران اسلام بزرگان محترم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ بتیسویں سالانہ کانفرنس میرا اور آپ کا اس کے اندر شرکت کرنا صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار اور ختم نبوت کے ساتھ وفاداری ہے یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اگر ختم نبوت کو نکال دیا جائے نہ اسلام بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میری ایک جماعت جس کے بانی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری تھے اور ان کے فرمودات کی روشنی میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ابتدا لے کر آج تک اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی ہمیں ہمارے اس مشن سے کوئی روک نہیں سکتا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دشمن کا ساتھ دینے والا دنیا کے اندر خواب و خاصر ہوگا اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ذلت اس کا مقدر ہو چکی ہے اور وہ لوگ جن لوگوں نے ان قادیانی ناصوروں کے ساتھ محبت کی پیئیں بڑھائیں میرے رب نے ان کو اس ملک کے اندر نہ مرنا نصیب کیا نہ دفن انہوں نے نصیب ہوا اور آج بھی میری اس سے مراد مرزا سکندر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا غدار ہے نہ اسے ملک میں مرنا نصیب ہوا نہ دفن ہونا نصیب ہوا اور آج بھی وہ لوگ جو قادیانیت نوازی کرتے ہیں یاد رکھیں تمہیں بھی قادیانی کو نوائی کرنے کے جرم میں میرا رب تعالیٰ نہ ملک کے اندر تمہیں مرنا نصیب کریں گے نہ ملک کے اندر تمہیں دفن ہونا نصیب ہوگا چنگیز خان کے دور کے اندر باثر لوگ بے زمیر قسم کے مسلمان عیسائیت کے یلغار کے آگے خاموش ہوئے تو میرے رب تعالی نے اپنے محبوب کی عزت کا تحفظ اس وقت بھی کیا ایک پادری بازار میں کھڑے ہو کر بہت بڑے مجمع سے خطاب کر رہا تھا ایک شکاری کتا ایک طرف بندھا ہوا تھا وہ ہاتھوں سے اشارے کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس نے گستاخی کی تو اس کتے نے رسہ توڑایا پادری کے آلیہ راستے میں آدمی آئے اس کا بچ بچا ہوا اور کہا پادری صاحب کمزور ایمان مسلمان اس وقت کہنے لگے پادری صاحب آپ ایسی حرکت نہ کریں یہ اس لیے آپ پہ لپکا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونکا ہے پادری کہنے لگا نہیں یہ جو میں ہاتھوں سے اشارے کر رہا تھا اس سے یہ کتا سمجھا کہ مجھے مارنا چاہتا ہے اس لیے کتا آیا پھر اس نے اپنا بیان جاری رکھا چلتے چلتے جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نے شان میں گستاخی کی تو اس کتے نے رستہ توڑایا اور پادری کو گردن سے بوچا جب تک واصل جہنم نہ ہوا پادری کو چھوڑا نہیں قادیانیوں دیا حکمرانوں سولہ ہم کمزور سے ہی لیکن غیرت مند ہیں بے غیرت نہیں اگر ہم سے کچھ نہ ہو سکا تم نہ کر سکے تو میرے رب تعالیٰ نے تمہارے سے انتقام لینے کے لیے اپنے کتے پال رکھے ہیں جو تمہیں گردنوں سے گے اور آراکین اسمبلی سنیں آج کل یہ اسمبلی کے اندر بڑی بحث چل رہی ہے ایک لیڈر بلہ باز لیڈر اس کے صدر نے سید جاوید ہاشمی سید ہونے کے ناطے سے حیا نہیں آئی اس نے دل پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا جو قانون بنایا ہے اس کے اندر ترمیم کی جائے اور اگر اراکین اسمبلی یاد رکھو تم میں سے جس کسی نے بھی ان کی تائید و تصدیق کی رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں تمہاری زندگی کا وہ آخری دن ہوگا اور وہ راکین تم گھروں میں آنا چاہو گے تو تمہارے گھروں کے دروازے تمہیں بند ملیں گے کوئی غیرت مند بیوی جس کا خامن ممبر ہے اسمبلی کا وہ اسے اپنے گھر میں داخل ہونے نہیں دے گی اور میرے اکابر نے تو ہر دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں دی پاکستان سے پہلے بھی پاکستان بننے کے بعد بھی ترپن کے اندر بھی چوہتر کے اندر بھی چوراسی میں بھی آج تک بھی یہ جماعت ہماری قربانیاں دیتی آ رہی ہے اور انشاءاللہ اللہ ہم اس قربانی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مرنے کو ہم اپنا اعزاز سمجھتے ہیں نہ ہم گولی سے ڈرتے ہیں نہ ہم سولی سے ڈرتے ہیں نہ ہم گولی سے ڈرتے ہیں نہ ہم سولی سے ڈرتے ہیں خدا شاہ دیوانے ترستے ہیں شہادت کو اور یاد رکھیے ہمارے دماغ ہمارے دل میں یہ عقیدہ اتنا راسک ہو چکا ہے اگر تمہارا بس چلے گولیوں سے سینے چھلنی کر دو لاشوں کے ٹکڑے کر کے جلا دو اور اس کے اوپر تم اپنی ظلم و ستم کی گاڑیاں بھی چلاؤ اس راکس کے ہر ذرے سے یہ آواز نکلے گی ختم نبوت زندہ باد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وفادار نہیں بقال امیر شری سید شاہ بخاری کے وہ میرا اور آپ کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا یاد رکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے ہماری جان کام آ جائے تو یہ سودا سستا ہے مہنگا نہیں ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے